حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکر بن وائل کے نام گرامی نامہ حضرت مرثد بن دبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہمیں اپنے قبیلہ میں ایسا کوئی آدمی نہ ملا جو خط پڑھ سکے چنانچہ قبیلہ بنو دبیعہ کے ایک آدمی نے وہ خط ہمیں پڑھ کر سنایا خط کا مضمون یہ تھا یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکر بن وائل کے نام ہے تم لوگ مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو جزامہ کے نام گرامی نامہ حضرت معبد جدامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت رفاع بن زید جدامی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس میں یہ مضمون تھا یہ خط لکھ کر محمد رسول اللہ نے رفاع زید کو دیا ہے میں ان کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے ان کی قوم اور جو ان میں شمار ہوتے ہیں ان کی طرف بھیج رہا ہوں اور جو ایمان لائے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں داخل ہو جائے گا اور جو نہیں لائے گا اسے دو ماہ کی مہلت ہے جب یہ اپنی قوم کے پاس آئے تو سب نے ان کا کہنا مان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق اور اعمال کے قصے جن کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملتی تھی حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ جو کہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سانہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سانہ نے اپنے دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑھتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ میں ابھی تک آزمایا نہیں ہے ایک تو یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہے دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے گا اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی چنانچہ ایک دن آپ حجروں سے باہر تشریف لائے آپ کے ساتھ حضرت علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ کے پاس ایک آدمی اٹھنی پر سوار ہو کر آیا جو بظاہر بدو معلوم ہوتا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ فلا قبیلہ کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی لیکن اب وہاں کہس سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی ہے یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ جیسے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا آپ نے اس کی طرف دیکھا میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی تھے تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ اس مال میں سے تو کچھ نہیں بچا حضرت زید بن سانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں پیسے آپ کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کی باغ کی اتنی خجوریں مجھے فلا وقت دے دیں آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن کسی کے باغ کو معین مت کرو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے مجھ سے یہ سودا کر لیا میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھولی اور ان کھجوروں کے بدلے آپ کو اسی مفقال سونا دے دیا آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا لو یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی دو تین دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور چند صحابہ بھی تھے جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوار کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ سے کہا او محمد آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے اللہ کی قسم تم اولاد عبد المطلب نے تو ٹال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے اور اب ساتھ رہ کر بھی یہی نظر آیا ہے اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن تو اللہ کے رسول کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اے عمر مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے کو کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے اے عمر انہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے وہ بھی ان کو دو اور جو تم نے ان کو دھمکایا ہے اس بدلے میں ان کو بیس سا کھجور اور دو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے لے گئے اور جتنی میری کھجوریں تھیں وہ بھی مجھے دے دی اور بیس سا کھجوریں مزید بھی دیں میں نے کہا یہ زیادہ کھجوریں کیوں دے رہے ہو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے جو تم کو دھمکایا ہے اس کے بدلے میں تم کو مزید کھجوریں بھی دوں میں نے کہا اے عمر کیا تم مجھ کو پہچانتے ہو حضرت عمر نے کہا نہیں میں نے کہا میں زید بن سانہ ہوں حضرت عمر نے کہا وہ یہودیوں کے بڑے عالم میں نے کہا ہاں وہی تو حضرت عمر نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا اور ان کو ایسی باتیں کیوں کی میں نے کہا اے عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کی تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا لیکن دو نشانیاں ایسی تھیں جن کو میں نے آپ میں میں ابھی تک آزمایا نہیں تھا ایک یہ کہ نبی کی بردباری اس کے جلد غصہ آ جانے پر غالب ہوتی ہے دوسری یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی بڑھتی جائے گی اور اب میں نے ان دونوں باتوں کو بھی آزما لیا ہے اے عمر میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہوں اور اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میرا آدھا مال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے وقف ہے اور میں مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں حضرت عمر نے فرمایا ساری امت کے بجائے بعض امت کہو کیونکہ تم ساری امت کو دینے کی گنجائش نہیں رکھتے ہو میں نے کہا اچھا بعض امت کے لیے وقف ہے وہاں سے حضرت عمر اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس گئے اور حضرت زید نے پہنچتے ہی کہا الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں شریک رہے اور غزوہ تبوک میں واپس آتے ہوئے نہیں بلکہ آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے وفات پائی اللہ تعالیٰ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے صلح حدیبیہ کا قصہ حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت مروان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کی ایک جماعت لے کر مقام غمین پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں لہذا تم دائیں طرف کو ہو جاؤ اللہ کی قسم حضرت خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جبکہ یہ لوگ آئین ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کا غبار نظر آیا جب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ کی طرف راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب کے رواج کے مطابق حل حل کہا لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے قصوہ اڑ گئی ہے آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے بلکہ اس کو اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا یعنی اللہ نے پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعدیم کر رہے ہوں گے میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا پھر آپ نے اس اوٹنی کو جھڑکا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور وادی خدیبیہ کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا جہاں ایک چشمہ میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا صحابہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے تو تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا اور فرمایا کہ اسے چشمے میں گاڑ دو صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمہ میں سے پانی جوش مار کر رہا اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کتنے میں بدیل بن ورقا اپنی قوم خزا کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تہامہ میں آپ کے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے انہوں نے کہا میں کعب بن لوئے اور عامر بن لوئے کے پاس سے آ رہا ہوں انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں حتیٰ کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اوٹنیاں بھی ہیں وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں حالانکہ لڑائیوں نے تو قریش کو بہت دھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصے تک صلح کرنے کو تیار ہوں اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوں گے اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے اور اگر وہ صلاح کرنے سے انکار کر دیں تو اس اس ذات کی قسم جس کے کے قبضے میں میں میری میری جان ہے ان سے دین لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے یعنی مجھے مار دیا جائے اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب اہل مکہ کو پہنچا دوں گا چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں اہل مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں انہوں نے کہا رکھتے ہیں نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے انہوں نے کہا نہیں نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اہل اوقات کو تمہاری مدد کے لیے آمادہ کیا تھا لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں اور اپنے بچوں اور اپنے و فرما بردار انسانوں کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے عروہ نے کہا کہ اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے تو تم اس کو قبول کر لو اور مجھے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ان کے پاس جانے دو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ چنانچہ عربا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدیل کو فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے بھی کہا تو اس پر عروا نے کہا اے محمد آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو اور اگر دوسری صورت ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے تو میں تمہارے ساتھ قابل اعتماد اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ ادھر ادھر کے متفرق لوگوں کی بھیڑ ہے جو جنگ شروع ہوتے ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو اپنے معبود بدھ کی پیشاب گاہ چوس کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے عروہ نے پوچھا یہ کون ہیں لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہیں عروہ نے کہا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ نہیں دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہاتھ لگانے لگتے اور عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراہنے کھڑے تھے جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ کو تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے اپنے ہاتھ دور رکھو چنانچہ عروہ نے سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ میں شعبہ ہیں تو عروہ نے کہا وہ غدار کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خون بہا میں ابھی تک دے رہا ہوں اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا تاوان اب تک بھر رہا ہوں حضرت مغیرہ زمان جاہلیت میں قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے ان کو قتل کر کے اور ان کا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں عروا کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب آپ گفتگو فرماتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے اور صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عدمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں کے سرا اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں اللہ کی قسم میں نے ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہیں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی کوئی نہ صحابی اپنے اپنے ہاتھ پر پر لے کر چہرے اور جسم مل لیتا اور انہیں جس کام کام کے کے کرنے کا کا حکم دیتے اس کو کرتے کرتے اور جب وہ وضو وضو تو ان پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے اور تعلیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے تم اسے قبول کر لو اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو وہ فوراً کرتے اور جب وہ وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے اور جب وہ گفتگو فرماتے تو سب اپنی آوازیں پست کر لیتے یعنی خاموش ہو جاتے اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر نہ دیکھ سکتے اور انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے تم اسے قبول کر لو اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلا آدمی ہے اور یہ اس قوم کا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں لہذا تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو چنانچہ وہ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک پڑھتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھ کر آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتا چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے تو ان میں سے مکرز بن حفظ نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا ذرا مجھے ان کے پاس جانے دو لوگوں نے کہا ضرور جاؤ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکرز ہے یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کتنے میں سہیل بن امر آ گئے معمر راوی کہتے ہیں کہ مجھے ایوب نے اکرما سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن امر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے نامہ لکھ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم سہیل نے کہا مجھے تو پتا نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے اس لیے آپ بسمک اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے صحابہ نے کہا نہیں نہیں ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں بسمک اللہم لکھ دو پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو قاض علیہ محمد رسول اللہ کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد رسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے تو سہیل نے کہا کہ اگر ہم یہ مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے جنگ کرتے صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہیں جو فریقین کو تسلیم ہو اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ قصوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ کفار مکہ مجھ سے جون سی بھی ایسی تجویز کا مطالبہ کریں گے جس سے وہ اللہ کی قابل احترام چیزوں کی تعلیم کر رہے ہوں تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو ضرور مان لوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صلاح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے اس لیے آپ اس سال نہ کریں اگلے سال کر لینا چنانچہ یہ بات نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے سہیل نے کہا سلانامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی بھی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے وہاں سے کسی طرح نکل کر آ گئے اور گرتے پڑتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے سہیل نے کہا اے محمد میرا مطالبہ یہ ہے کہ صلح کی شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی ہے لہذا ابھی تو معاہدہ نہیں ہوا سہیل نے کہا اللہ کی قسم پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو سہیل نے کہا نہیں میں اسے آپ کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو چھوڑ دو سہیل نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا اس پر مکرز نے کہا اچھا ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرقوں کی طرف واپس کیا جا رہا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں حضور نے نے فرمایا ہوں پھر میں کہا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلح کرتے ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہی میرا مددگار ہے میں نے کہا کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا لیکن کیا میں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے میں نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر کیا یہ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں انہوں نے کہا ہیں میں نے کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے حضرت ابو بکر نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو میں نے کہا پھر ہم کیوں اتنا دب کر صلاح کریں حضرت ابو بکر نے کہا اے آدمی وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تھا لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے خیر کیے راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اپنی قربانی ذبح کرو پھر اپنے سر موڑ لو راوی کہتے ہیں اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا حتیٰ کہ آپ نے یہ حکم تین مرتبہ فرمایا جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی طرف سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ یہ کروانا چاہتے ہیں آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کر دیں اور اپنے نائی کو بلا کر سر لیں چنانچہ آپ باہر تشریف لائے اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کی اور اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنی نائی کو بلا کر اپنے بال مڈوائے جب صحابہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال موڑنے لگے اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے پھر آپ کے پاس چند مومن عورتیں آئیں جن کے متعلق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 اور دوسرے سے صفوان بن عبیہ نے شادی کی یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے آمنوا المؤمنات سے لے کر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 عنہ نے اپنی دو عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرق تھی ان میں سے ایک سے معاویہ بن ابی سفیان اور دوسرے سے صفوان بن ابیا نے شادی کی یہ دونوں حضرات بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے دو آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو معاہدہ کیا ہے اسے پورا کریں آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے اور کھجوریں کھانے لگے حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے سے ایک کہا اے فلانے مجھے تمہاری تلوار بڑی عمدہ نظر آ رہی ہے اس نے نیام سے تلوار نکال کر کہا ہاں اللہ کی قسم یہ تو بہت عمدہ تلوار ہے اور میں نے اسے بہت سے لوگوں پر آزمایا ہے حضرت ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ میں اسے دیکھوں اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈا ہو گیا دوسرا وہاں سے مدینہ کی طرف بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا وہ مسجد نبوی میں داخل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا میرا ساتھی تمہارا جا چکا ہے اب میرا نمبر ہے اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کا عہد پورا کروا دیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا اب اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں کا ستیاناس ہو یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے کاش کوئی اسے سنبھالنے والا ہوتا جب حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے چنانچہ وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آپ پڑے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس چلے گئے اسی طرح قریش کا جو شخص بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا چند روز میں ایک مختصر سی جماعت ہو گئی اللہ کی قسم ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی قافلہ ملک شام جا رہا ہے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے حتیٰ کہ کفار قریش نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ معاہدے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے ہم اسے واپس نہ لیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوایا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَذْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ سے لے کر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 اور مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ میں قیام فرمانی کی وجہ سے قریش گھبرا گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اپنے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے ارشاد پر عمل کرنے سے مجھے انکار نہیں ہے لیکن میں اہل مکہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض ہوں اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کام میں سے ایسا کوئی نہیں ہے جو میرا دفاع کرے اور میری وجہ سے ناراض ہو آپ حضرت عثمان کو بھیج دیں کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ اہل مکہ کو پہنچا دیں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر قریش کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا اور آپ نے حضرت عثمان کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں حضرت عثمان ان کے پاس جا کر ان کو فتح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ عن قریب مکہ میں اپنے دین کو ایسا غارب کر دیں گے کہ پھر کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں رہے گی یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے راوی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے مکہ کے راستے مقام بلدہ میں ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہوں نے ویسے ہی ان کو دعوت دی انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی جاؤ اپنا کام کرو ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کا استقبال کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اپنے گھوڑے کی زین کسی اور حضرت عثمان کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزائی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اس کے بعد عروہ بن آئے آگے حدیث اور بھی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی نہ کوئی بات سنتا اور نہ مانتا آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے اور جو مسلمان نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں فتح حدیبیہ سے بڑھ کر کوئی فتح نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی طرح جلد بازی نہیں کرتے بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کردہ وقت پر کرتے ہیں یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت سہیل بن عمر قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اوٹنیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال مڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی ہیں جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد رسول اللہ کے معاہدہ نامہ میں لکھے جانے سے انکار کر دیا تھا یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ خندق سے واپس آئے تو میں نے قریش کے ان لوگوں کو جمع کیا جو میری رائے سے اتفاق کیا کرتے تھے اور میری بات سنا کرتے تھے میں نے ان سے یہ کہا اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ محمد کا دین تمام دینوں پر بری طرح غالب آتا جا رہا ہے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے تم لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے کہا وہ کیا بات ہے میں نے کہا میرا خیال یہ ہے ہم نجاشی کے پاس چلے جائیں اور وہیں رہا کریں پھر اگر محمد ہماری قوم پر غالب آ گئے تو اس وقت ہم نجاشی کے پاس ہوں گے کیونکہ نجاشی کے ماتحت ہو کر رہنا ہمیں محمد کے ماتحت ہو کر رہنے سے زیادہ پسند ہے اور اگر ہماری قوم غالب آ گئی تو ہم جانے پہچانے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ بھلائی ہی کا معاملہ کریں گے سب نے کہا یہ تو بہت اچھی رائے ہے میں نے کہا اس کو دینے کے لیے کچھ ہدیے جمع کر لو نجاشی کو ہمارے یہاں کے چمڑے کا ہدیہ سب سے زیادہ پسند تھا چنانچہ ہم لوگوں نے یہاں کا تیار شدہ چمڑا کثیر تعداد میں جمع کیا پھر ہم مکہ سے چلے اور اس کے پاس پہنچ گئے اللہ کی قسم ہم وہاں ہی تھے کہ اتنے میں عمر بن امیہ ذمری وہاں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجاشی کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھیجا تھا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن امیہ نجاشی کے پاس ملنے گئے اور پھر وہاں سے باہر آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ عمر بن امیہ ہیں اگر میں نجاشی کے پاس جا کر ان سے ان کو مانگ لوں اور وہ مجھے یہ دے دیں اور میں ان کی گردن اڑا دوں تو قریش یہ سمجھیں گے کہ میں نے محمد کے قاصد کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا ہے چنانچہ میں نے نجاشی کے دربار میں جا کر نجاشی کو سجدہ کیا جیسے میں پہلے کیا کرتا تھا اس نے کہا خوش آمدید ہو میرے دوست اپنے علاقے سے میرے لیے کچھ ہدیہ لائے ہو میں نے کہا ہاں اے بادشاہ میں آپ کے لیے ہدیہ میں بہت سے چمڑے لایا ہوں چنانچہ میں نے وہ چمڑے اس کے سامنے پیش کیے وہ اسے بہت پسند آئے کیونکہ وہ اس کی مرضی کے مطابق تھے پھر میں نے اس سے کہا اے بادشاہ میں نے ایک آدمی کو آپ کے پاس سے نکلتا ہوا دیکھا ہے وہ ہمارے دشمن کا قاصد ہے آپ اسے میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اسے قتل کر دوں کیونکہ اس نے ہمارے سرداروں اور معزز لوگوں کو قتل کیا ہے یہ سنتے ہی نجاشی کو ایک دم غصہ آ گیا اور اس نے غصے کے مارے اپنا ہاتھ اپنی ناک پر اس زور سے مارا کہ میں سمجھا کہ اس کی ناک ٹوٹ گئی ہے اور ڈر کے مارے میرا یہ حال تھا کہ اگر زمین پھڑ جاتی تو میں اس میں گھس جاتا پھر میں نے کہا اے بادشاہ اللہ کی قسم اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ بات آپ کو ناگوار گزرے گی تو میں آپ سے اسے بالکل نہ مانگتا نجاشی نے کہا تم مجھ سے اس آدمی کے کو مانگ کر قتل کرنا چاہتے ہو جس کے پاس وہی جبرائیل سے اکبر جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے میں نے کہا اے بادشاہ کیا وہ ایسے ہی ہیں اس نے کہا تیرا ناس ہو اے عمر میری بات مان لے اور ان کا اتباع کر لے کیونکہ وہ حق پر ہیں اور وہ اپنے مخالفوں پر ایسے غالب آئیں گے جیسے حضرت موسیٰ بن عمران فرعون اور اس کے لشکر پر غالب آئے تھے میں نے کہا کیا تم مجھے ان کی طرف سے اسلام پر بیعت کرو گے اس اس نے نے کہا ہاں پھر ہاتھ بڑھا دیا اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا پھر میں اپنے ساتھیوں کے پاس باہر آیا تو میری رائے بدل چکی تھی اپنے ساتھیوں سے میں نے اپنا اسلام چھپائے رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لانے کے ارادے سے میں وہاں سے چل پڑا راستے میں مجھے حضرت خالد بن ولید ملے وہ مکہ سے آ رہے تھے یہ واقعہ فتح مکہ سے کچھ پہلے کا ہے میں نے کہا اے ابو سلیمان کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا اللہ کی قسم بات واضح ہو گئی ہے اور یہ آدمی یقیناً نبی ہیں اللہ کی قسم میں ان کے پاس مسلمان ہونے جا رہا ہوں کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے میں نے کہا اللہ کی قسم میں بھی مسلمان ہونے جا رہا ہوں چنانچہ ہم دونوں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر مسلمان ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی پھر میں نے قریب ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں آئندہ کے گناہوں کے متعلق مجھے خیال نہیں آیا آپ نے فرمایا اے عمر بیعت ہو جاؤ کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا پھر واپس آ گیا اس روایت کو بیحقی نے واقعی کے حوالے سے زیادہ مفصل اور زیادہ بہتر طریقے سے ذکر کیا ہے اور اس میں یہ مضمون بھی ہے پھر میں حبشہ سے چل دیا یہاں تک کہ جب میں حدہ مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دو آدمی ذرا کچھ آگے جا کر پڑاؤ ڈال رہے ہیں ایک خیمہ کے اندر ہے اور دوسرا دونوں سواریوں کو تھامے ہوئے ہیں غور سے دیکھنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ تو خالد بن ولید ہیں میں نے کہا کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے کیونکہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں کوئی ڈھنگ کا آدمی باقی نہیں رہا اگر ہم یوں ہی ٹھہرے رہے تو ہماری گردن کو ایسے پکڑ لیا جائے گا جیسے کہ بھٹ میں بجو کی گردن پکڑ لی جاتی ہے میں نے کہا اللہ کی قسم میرا بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا ارادہ ہے اور میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں حضرت عثمان میں ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ سے باہر آ کر مجھے خوش آمدید کہا پھر ہم سب وہیں ٹھہر گئے پھر ہم ایک ساتھ ہی مدینہ آئے مجھے اس آدمی کی بات نہیں بھولتی جو ہمیں بیر ابو اتبا کے پاس ملا وہ یا رباح یا رباح یا رباح کہہ کر اپنے غلام کو پکار رہا تھا رباح اس کے غلام کا نام تھا لیکن اس کا لفظی ترجمہ نفع ہے ہم نے اس کے ان الفاظ سے نیک فاری لی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی پھر اس نے ہمیں دیکھ کر کہا ان دو سرداروں کے بعد مکہ نے اپنی قیادت ہمیں دے دی ہے وہ یہ کہہ کر میری اور حضرت خالد بن ولید کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور وہ آدمی دوڑتا ہوا مسجد گیا مجھے خیال ہوا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خوشخبری سنانے گیا ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا ہم نے اپنے اونٹ مقام حرہ میں بٹھائے اور اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے پھر عصر کی ادان ہو گئی ہم چل کر آپ کی خدمت میں آ پہنچے آپ کا چہرے مبارک خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ کے چاروں طرف مسلمان بیٹھے ہوئے تھے جو ہمارے مسلمان ہونے سے بڑے خوش ہو رہے تھے چنانچہ حضرت خالد بن ولید آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے پھر حضرت عثمان بن طلحہ آگے بڑھ کر بیعت ہوئے پھر میں آگے بڑھا اللہ کی قسم جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں شرم کی وجہ سے اپنی نگاہ نہ اٹھا سکا اور میں نے آپ سے اس شرط پر بیعت کی کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں اور بعد میں ہونے والے گناہوں کا مجھے خیال نہ آیا اسلام اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتا ہے اور ہجرت بھی اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے اللہ کی قسم جب سے ہم دونوں میں اور خالد بن ولید مسلمان ہوئے اس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی پریشان کن امر میں اپنے کسی صحابی کو ہمارے برابر کا نہیں سمجھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں یہ ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر رہیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا اور عثمان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے سامنا ہو گیا اور میں آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہو گیا میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو زہر کی نماز پڑھانے لگے ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا اور اسی میں خیر تھی آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ چل گیا یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا چنانچہ آپ نے اپنے صحابہ کو آسر کی نماز سرات الخوف کے طریقے پر پڑھائی اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلاح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی تو میں نے اپنے دل میں کہا کون سی چیز باقی رہ گئی ہے اب میں کہاں جاؤں نجاشی کے پاس نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر نسنانیت یا یہودیت کو اختیار کرنا پڑے گا اور عجم میں رہنا پڑے گا یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہوں میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے میں مکہ سے غائب ہو گیا اور آپ کی آمد پر میں حاضر نہیں ہوا اور میرے بھائی ولید بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کوئی نہیں دیکھی حالانکہ تم بہت مند ہو اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی ناواقف رہ سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو ضرور لے آئیں گے آپ نے فرمایا کیا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے ناواقف ہے اگر وہ اپنی ساری قوت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے اے میرے بھائی خیر کے بہت سے مواقع تم سے رہ گئے اب تو ان کی تلافی کر لو حضرت خالد فرماتی کہ جب مجھے اپنے بھائی کا خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کی رغبت بڑھنے لگی اور مجھے اس بات سے بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا اور اس زمانے میں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں قہض زدہ اور تنگ علاقے میں ہوں اور میں وہاں سے نکل کر ایک سرسبز اور وسیع علاقے میں پہنچ گیا ہوں میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضرور تذکرہ کروں گا چنانچہ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم مبتلا تھے اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں اس سلسلے میں میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اے وہب کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں ہماری تعداد ڈاڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب و عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی اتباع کر لینا چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری عزت ہے لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کا اتباع ہرگز نہیں کروں گا میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور والد کو بدر میں قتل کیا گیا تھا اس لیے نہیں مان رہے ہیں پھر میری اکرما بن ابی جہل سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا انہوں نے کہا اچھا کسی کو نہیں بتاؤں گا پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی میں نے کہا یہ میرا دوست ہے لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے آب و اجداد بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں تو ان سے ذکر کرنے کو مناسب نہ سمجھا پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے میں تو اب جا ہی رہا ہوں چنانچہ اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا اور میں نے یہ بھی کہا ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی وہ فوراً مان گئے میں نے ان سے کہا میں تو آج ہی جانا چاہتا ہوں اور میری سواری فج مقام پر تیار بیٹھی ہے ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر مقام یاجوج پر اکٹھا ہونا طے کیا کہ اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے اور اگر میں ان سے پہلے وہاں پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا چنانچہ صبح شہری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور طلوع فجر سے پہلے ہی ہم لوگ مقام یاجوج پر جمع ہو گئے پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے جب ہم حدہ مقام پر پہنچے تو وہاں ہمیں حضرت عمر بن عاص ملے انہوں نے کہا تم لوگوں کو خوش آمدید ہو ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہو ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہے انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے اور حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب چل پڑا راستے میں میرے بھائی مجھے ملے انہوں نے کہا جلدی کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں ہم تیز چلنے لگے جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر یا نبی اللہ کہہ کر سلام کیا آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا میں نے کلم شہادت پڑھا میں نے کل میں شہادت پڑھا انی اشہد الہ الا اللہ وانک رسول اللہ آپ نے فرمایا آگے آؤ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی تمہاری عقل و سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے آپ نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے تمام گناہ مٹا دیتا ہے میں نے کہا آپ اس کے باوجود میرے لیے دعا فرما دیں آپ نے فرمایا اے اللہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دے پھر حضرت عثمان اور حضرت عمر آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے ہم لوگ سفر آٹھ ہجری کو مدینہ آئے تھے اللہ کی قسم ضروری اور مشکل امور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے فتح مکہ زیادہ اللہ تشریفن کا قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا امیر بنایا آپ دس رمضان کو روانہ ہوئے آپ نے بھی روزہ رکھا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھا عثمان اور امج کے درمیان قدید نامی چشمے پر پہنچ کر روزے رکھنے چھوڑ دیے پھر وہاں سے چل کر دس ہزار مسلمانوں کی ہمراہی میں مرہ زہران مقام پر پڑاؤ ڈالا مزینہ اور سلیم کے ایک ہزار آدمی بھی تھے ہر قبیلہ سامان اور ہتھیار سے لیس تھا اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا تھا قریش کو پتہ بھی نہ چلا اور آپ مرہ زہران پہنچ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خبر ان تک نہ پہنچ سکی اور وہ یہ جان نہ سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے والے ہیں ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ اسرات معلومات حاصل کرنے اور دیکھ بھال کرنے کی غرض سے نکلے کہ کہیں سے کچھ پتہ چلے یا کسی سے کوئی خبر سنے حضرت عباس بن عبد المطلیب رضی اللہ تعالی عنہ راستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی مدینہ اور مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے ان دونوں نے آپ کی خدمت میں حاضری کی درخواست کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کی سفارش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے ایک تو آپ کا چچا زاد بھائی ہے اور دوسرا آپ کا زاد بھائی اور سالہ ہے آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں ہے اس چچا زاد بھائی نے تو مجھے مکہ میں بہت ہی بے عزت کیا تھا اور اس زاد بھائی اور سالے نے مکہ میں بہت سخت باتیں کہی تھی جب ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کا پتہ چلا تو ابو سفیان کی گود میں اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا اس نے کہا یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت میں حاضری کی اجازت دے دیں نہیں تو میں اپنے اس بیٹے کی انگلی پکڑ کر جنگل کو نکل جاؤں گا اور وہیں کہیں بھوکے پیاسے ہم دونوں مر جائیں گے جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو ان دونوں پر ترس آ گیا آپ نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی وہ دونوں حاضری خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرد زہران میں ٹھہرے ہوئے تھے تو حضرت عباس نے کہا ہائے قریش کی ہلاکت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اور مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امن طلب نہ کیا تو قریش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کر چلا یہاں تک کہ میں عراق مقام پر پہنچ گیا میں نے سوچا شاید مجھے کوئی لکڑیاں چننے والا یا دودھ والا یعنی شرواہا یا کوئی ضرورت سے آیا ہوا آدمی مل جائے جو مکہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ان کو خبر دے دے تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فاتحانہ داخل ہونے سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لینے میں خچر پر چلا جا رہا تھا اور کسی آدمی کی تلاش میں تھا کہ اتنے میں مجھے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کی آواز سنائی دی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ میں نے آج تک نہ اتنی بڑی تعداد میں جلتی ہوئی آگ دیکھی ہے اور نہ کبھی اتنا بڑا لشکر دیکھا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم یہ آگ قبیل خزا کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ لڑائی کے ارادے سے نکلے ہیں ابو سفیان نے جواب دیا کہ خزاع کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی جگہ آگ جلائیں اور ان کا اتنا بڑا لشکر ہو حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سفیان کی آواز کو پہچان لیا میں نے ان کو آواز دی اے ابو حنزلہ انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہا تم ابو الفضل ہو میں نے کہا ہاں ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اس وقت تم یہاں کیسے میں نے کہا ابو سفیان تیرا ناس ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو لے کر آئے ہوئے ہیں اللہ کی قسم آئے قریش کی ہلاکت اس نے کہا میرے ماں باپ تم پر قربان ہو اب بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے میں نے کہا اگر تم ان کے ہاتھ لگ گئے تو تمہاری گردن ضرور اڑا دی جائے گی تم میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا کر تمہیں ان سے امن دلوا دوں چنانچہ اس کے دونوں ساتھی تو واپس چلے گئے اور وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے میں ابو سفیان کو تیزی سے لے کر چلا جب بھی میں مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا وہ پوچھتے یہ کون لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کو دیکھ کر کہتے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر جا رہے ہیں یہاں تک کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آگ کے پاس سے گزرنے لگا تو حضرت عمر نے پوچھا یہ کون ہے اور کھڑے ہو کر میرے پاس آ گئے جب انہوں نے میرے پیچھے خچر پر سوار ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم پر قابو دے دیا ہے اور اس وقت ہمارا تمہارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے اور میں نے بھی خچر کو ایڑ لگائی اور میں ان سے آگے نکل گیا اور ظاہر ہے کہ سوار پیدل آدمی سے آگے نکل جاتا ہے آگے جا کر میں کھچر سے کود پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا اتنے میں حضرت عمر بھی آ گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے جس پر اللہ نے قابو دے دیا ہے اور اس کا ہمارا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی گردن اڑا دوں میں نے کہا یا رسول اللہ میں ان کو پناہ دے چکا ہوں پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر عرض کیا اللہ کی قسم آج رات تو بس میں ہی ان سے بات چیت کروں گا جب حضرت عمر نے ان کے بارے میں زیادہ زور لگایا تو میں نے کہا اے عمر بس کرو اگر یہ بنو عادی بن کعب خاندان میں سے ہوتے تو تم اتنی باتیں نہ کرتے لیکن تمہیں پتا ہے یہ بنو عبد مناف میں سے ہے اس لیے اتنا زور لگا رہے ہو انہوں نے کہا اے عباس ٹھہرو تمہارے اسلام لانے سے مجھے جتنی خوشی ہوئی اگر میرا باپ اسلام لاتا تو اتنی خوشی نہ ہوتی اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہارا اسلام لانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ باعث خوشی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس اس وقت تم ان کو اپنی قیام گاہ میں لے جاؤ صبح میرے پاس لے آنا چنانچہ ان کو میں اپنی قیام گاہ پر لے آیا انہوں نے میرے پاس رات گزاری صبح ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو کیا تمہارے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو میرے کسی کام تو آتا آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو کیا تمہارے لیے ابھی بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں انہوں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو آپ تو بہت بزرگ اور بہت حلم والے اور بہت زیادہ جوڑ لینے والے ہیں اس کے بارے میں دل میں ابھی تک کچھ کھٹک ہے حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان تیرا ناس ہو مسلمان ہو جاؤ قبل اس کے کی تمہاری گردن اڑا دی جائے تم کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو چنانچہ ابو سفیان نے کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان اپنے لیے اعزاز و افتخار پسند کرتے ہیں ان کو آپ کوئی خاص رعایت دے دیں آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جو اپنے دروازے کو بند کر لے گا اسے امن ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے امن ہے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عباس ان کو لے جا کر وادی میں اس جگہ کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح سے آگے نکلا ہوا ہے وہ جگہ پہاڑوں کے درمیان تنگ تھی تاکہ یہ وہاں سے تمام لشکروں کو گزرتے ہوئے دیکھیں چنانچہ میں ان کو لے کر گیا اور وادی کی اس تنگ گھاٹی میں لے جا کر کھڑا کر دیا جہاں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہاں سے قبائل اپنے جھنڈے لے کر گزرنے لگے جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے یہ کون لوگ ہیں اے عباس میں کہتا یہ بنو سلیم ہیں وہ کہتے مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ پھر کوئی قبیلہ گزرتا وہ کہتے یہ کون لوگ ہیں میں کہتا یہ مزینہ ہیں وہ کہتے مجھے مزینہ سے کیا واسطہ یہاں تک کہ تمام قبیلے گزر گئے جو بھی قبیلہ گزرتا وہ پوچھتے یہ کون لوگ ہیں میں کہتا یہ بنو فلا فلاں ہیں وہ کہتے ان سے مجھے کیا واسطہ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوہے سے لئے سیاہ دستے میں گزرے ان میں مہاجرین اور انصار تھے ان کی آنکھوں کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آتا تھا یعنی سب نے خود اور زرہیں پہن رکھی تھی اور ہر طرح کے ہتھیار لگا رکھے تھے تو انہوں نے حیران ہو کر کہا سبحان اللہ یہ کون لوگ ہیں اے عباس میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار میں تشریف لے جا رہے ہیں انہوں نے کہا اے ابو الفضل اللہ کی قسم ان سے مقابلے کی تو کسی میں ہمت اور طاقت نہیں ہے آج تو تمہارے بھتیجے کی بادشاہت بہت بڑی ہو گئی ہے میں نے کہا یہ بادشاہت نہیں ہے یہ نبوت ہے انہوں نے کہا ہاں یہی نبوت ہی صحیح میں نے کہا اب تو اپنی قوم کی جا کر فکر کرو چنانچہ ہو گئے اور مکہ میں پہنچ کر اونچی آواز سے یہ اعلان کیا اے قریش یہ محمد تمہارے یہاں اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو لہذا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا اس اعلان پر غصہ ہو کر ان کی بیوی ہند بن عطبہ نے کھڑے ہو کر ان کی موچیں پکڑ لی اور کہنے لگی اس کالے کلوٹے کمینے کو قتل کر دو ان کو دشمن کی جاسوسی کے لیے بھیجا تھا یہ تو بڑی بری خبر لانے والا ہے انہوں نے کہا تمہارا ناس ہو اس عورت کی باتوں سے دھوکے میں نہ آ جانا کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اسے امن مل جائے گا لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو کیا تمہارا گھر ہم سب کو کافی ہو جائے گا انہوں نے کہا اور جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امن ہے اور جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے یہ سن کر تمام لوگ اپنے گھروں اور مسجدوں کو دوڑ پڑے ابن عساکر نے بھی واقعی کے حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تبرانی کی پچھلی حدیث جیسی پچھلی حدیث جیسی حدیث نقل کی ہے اور اس میں یہ مضمون ہے کہ جب حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا انہیں لے جا کر وادی کے اس تنگ جگہ میں کھڑا کر دو جہاں پہاڑ کا کچھ حصہ ناک کی طرح آگے نکلا ہوا ہے تاکہ یہ وہاں سے اللہ کے لشکروں کو گزرتا ہوا دیکھ لیں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ عام راستہ کو چھوڑ کر میں نے ان کو وادی کی اس جگہ پر لے جا کر کھڑا کر دیا جب میں نے وہاں جا کر ان کو روک لیا تو انہوں نے کہا اے بنی ہاشم کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو وہ سمجھے کہ شاید مجھے یہاں روک کر مارنا چاہتے ہیں حضرت عباس نے فرمایا اہل نبوت دھوکہ نہیں دیا کرتے میں تو تمہیں کسی ضرورت سے یہاں ہوں حضرت ابو سفیان نے کہا تم نے مجھے شروع میں کیوں نہیں بتا دیا کہ تم مجھے کسی ضرورت سے یہاں لانا چاہتے ہو تاکہ میرا دل مطمئن رہتا حضرت عباس نے کہا میرا خیال نہیں تھا کہ تم اس طرح سوچو گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لشکر کی ترتیب دے چکے تھے ہر قبیلہ اپنی امیر کے ہمراہ گزرنے لگا اور ہر دستہ اپنا جھنڈا لہراتا ہوا جا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس دستے کو بھیجا اس کے امیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یہ دستہ بنی سلیم کا تھا ان کی تعداد ایک ہزار تھی ان میں ایک چھوٹا جھنڈا حضرت عباس بن مرداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا چھوٹا جھنڈا حضرت خفاف بن ندبہ کے ہاتھ میں تھا اور ایک بڑا جھنڈا حجاج بن علات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت ابو سفیان نے یہ پوچھا یہ لوگ کون ہیں حضرت عباس نے کہا یہ خالد بن ولید ہیں حضرت ابو سفیان نے کہا ارے وہی نو عمر لڑکا انہوں نے کہا ہاں جب حضرت خالد حضرت عباس کے سامنے سے گزرنے لگے اور وہاں ان کے ساتھ ابو سفیان بھی کھڑے ہوئے تھے تو حضرت خالد کے لشکر نے تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور آگے بڑھ گئے پھر ان کے بعد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر گزرے جن میں کچھ مہاجرین اور کچھ غیر معروف لوگ تھے اور ان کے ساتھ ایک کالا بڑا جھنڈا تھا جب حضرت زبیر حضرت ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تین مرتبہ برند آواز سے اللہ اکبر کہا حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ زبیر بن عوام ہیں انہوں نے کہا تمہارے بھانجے حضرت عباس نے کہا ہاں پھر غفار قبیلہ کے تین سو آدمی گزرے جن کا بڑا جھنڈا حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا بعض کہتے ہیں کہ حضرت ایما بن رحضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا ان لوگوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے تین مرتبہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہا انہوں نے پوچھا اے ابو الفضل یہ لوگ کون ہیں حضرت عباس نے کہا یہ بنو غفار ہیں انہوں نے کہا مجھے بنو غفار سے کیا واسطہ پھر بنو اسلم کے چار سو آدمی گزرے ان کے دو چھوٹے جھنڈے تھے ایک حضرت بریدہ بن حسیب کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا حضرت ناجیہ بن آجم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا بنو اسلم انہوں نے کہا اے ابو الفضل مجھے بنو اسلم سے کیا واسطہ ہمارے اور ان کے درمیان کبھی کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی حضرت عباس نے کہا یہ مسلمان لوگ ہیں اسلام میں داخل ہو چکے ہیں پھر بنو کعب بن عامر کے پانچ سو آدمی گزرے جن کا جھنڈا حضرت بشر بن شیبان رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ بنو کعب بن عامر ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف ہیں انہوں نے بھی حضرت ابو سفیان کے سامنے پہنچ کر بلند آواز سے تین مرتبہ اللہ اکبر کہا پھر مزینہ قبیلہ کے ایک ہزار آدمی گزرے جن میں سو گھوڑے اور تین جھنڈے تھے جنہیں حضرت نعمان بن مقرن اور حضرت بلال بن حارث اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے بھی ان کے سامنے آ کر بلند آواز سے اللہ اکبر کہا حضرت ابو سفیان نے کہا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ مزینہ ہے حضرت ابو سفیان نے کہا اے ابو الفضل مجھے مزینہ سے کیا واسطہ لیکن یہ بھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہتھیاروں کو کھٹکھٹاتے ہوئے یہاں میرے سامنے آ گئے ہیں پھر جوہینا کے آٹھ سو آدمی اپنے امیروں کے ساتھ گزرے ان کے چار چھوٹے جھنڈے تھے جنہیں ابو ذرا معبد بن خالد اور سوید بن سخر اور رافع بن مکیس اور عبداللہ بن بدر رضی اللہ عنہم نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا پھر بنو لیس اور زمرہ اور سعد بن بکر کے دو سو آدمی گزرے ان کا جھنڈا ابو واقد لیسی نے اٹھا رکھا تھا انہوں نے بھی ان کے سامنے پہنچ کر تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ بنو بکر ہیں انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑے منحوس ہیں انہی کی وجہ سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر چڑھائی کی ہے حدیبیہ کے بعد خزاں خزان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا تھا اور قبیلہ بنو بکر نے قریش سے اور قریش اور بنو بکر نے قبیل خزاع پر زیادتی کی اور یوں انہوں نے خلاف ورزی کر کر کے صلح ختم دی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر چڑھائی کا جواز مل گیا ابو سفیان اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں ذرا سنو تو صحیح اللہ کی قسم قریش نے خزاع کے ساتھ جو زیادتی کی تھی اس کے بارے میں مجھ سے مشورہ نہیں کیا تھا اور نہ مجھے اس کا پتہ چل سکا اور جب مجھے اس کی خبر ہوئی تو میں نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا لیکن جو کچھ مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا حضرت عباس نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تم پر چڑھائی میں بھی اللہ نے تمہارے لیے خیر مقدر فرما رکھی ہے یوں تم سب اسلام میں داخل ہو جاؤ گے واقعی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عامر نے مجھ سے بیان کیا کہ ابو عمر بن حماس نے فرمایا کہ بن الیس اکیلے گزرے ان کی تعداد ڈھائی سو تھی ان کا جھنڈا حضرت صاحب بن جسامہ نے اٹھا رکھا تھا گزرتے وقت انہوں نے تین مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا حضرت ابو سفیان نے پوچھا یہ کون ہیں حضرت عباس نے کہا لیس ہیں پھر سب سے آخر میں قبیل اشیاء گزرا یہ تین سو تھے ان کا ایک جھنڈا حضرت معاقل بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں حضرت ابو سفیان نے کہا یہ لوگ عربوں میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ سخت تھے حضرت عباس نے کہا اللہ نے اپنے فضل سے اب تو اسلام ان کے دلوں میں داخل کر دیا ہے حضرت ابو سفیان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر پوچھا کہ ابھی تک محمد نہیں گزرے حضرت عباس نے کہا ابھی تک نہیں گزرے جس دستہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر تم اس کو دیکھو گے تو تمہیں لوہا ہی لوہا اور گھوڑے ہی گھوڑے اور بڑے بہادر آدمی نظر آئیں گے اور ایسا لشکر دیکھو گے جس کے مقابلے کی کسی میں طاقت نہیں ہے حضرت ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اے ابو الفضل اب تو مجھے بھی اس کا یقین ہو گیا ہے اور ان سے مقابلے کی طاقت کس میں ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ نمودار ہوا تو ہر طرف لوہا ہی لوہا اور گھوڑوں کی سیموں سے اڑنے والا غبار نظر آنے لگا اور لوگ لگاتار گزر رہے تھے حضرت ابو سفیان ہر مرتبہ پوچھتے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گزرے حضرت عباس کہتے نہیں اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ پر گزرے آپ کے دائیں بائیں حضرت ابو بکر اور حضرت بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما تھے آپ ان دونوں سے بات کر رہے تھے حضرت عباس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیاہ دستہ میں تشریف لے جا رہے ہیں اس میں مہاجرین اور انصار ہیں اس میں چھوٹے بڑے بہت سے مختلف جھنڈے ہیں ہر انصاری بہادر کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا ہے اور ایک چھوٹا سب لوہے سے ایسے ڈھکے ہوئے ہیں کہ آنکھ کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوہا ہی لوہا ہے اور وہ اپنی بلند اور گرجدار آواز سے لشکر کو ترتیب سے چلا رہے ہیں حضرت ابو سفیان نے پوچھا ابو الفضل یہ اونچی آواز سے بولنے والا کون ہے حضرت عباس نے کہا عمر بن خطاب ہیں ابو سفیان نے کہا بنو عادی حضرت عمر کا خاندان بہت کم تھے بڑے زلیل تھے اب تو ان کی بات بڑی اونچی ہو گئی حضرت عباس نے کہا اے ابو سفیان اللہ تعالیٰ جسے چاہیں جیسے چاہیں اونچا کر دیں حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اسلام نے اونچا کیا ہے اور راوی کہتے ہیں کہ اس دستہ میں دو ہزار تھی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا حضرت بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے رکھا تھا وہ دستہ کے آگے چل رہے تھے جب حضرت سعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر ابو سفیان کے پاس سے گزرے انہوں نے ان کو آواز دے کر کہا آج کا دن خوریزی کا دن ہے آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی آج اللہ تعالیٰ قریش کو کر دیں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ابو سفیان کے سامنے پہنچ گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہا یا رسول اللہ کہ آپ نے اپنی قوم کے قتل کرنے کا حکم دے دیا ہے سعد اور ان کے ساتھی ہمارے پاس سے گزرتے ہوئے گئے ہیں کہ آج کا دن خوریزی کا دن ہے آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی آج اللہ تعالیٰ قریش کو ذلیل کر دیں گے میں آپ کو آپ کی قوم کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ تو لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا یا رسول اللہ ہمیں خطرہ ہے کہیں سعد قریش پر حملہ نہ کر دیں دور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سفیان آج تو رحم کرنے کا دن ہے آج تو اللہ تعالیٰ قریش کو عزت دیں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے پاس آدمی بھیج کر ان کو معذول کر دیا اور فرمائے کہ جھنڈا قیس کو دے دیں آپ نے یہ سوچا کہ جب جھنڈا سعد کے بیٹے قیس کو مل جائے گا تو گویا سعد کے ہاتھ سے جھنڈا نہیں نکلا لیکن حضرت سعد نے فرمایا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئے گی وہ جھنڈا نہیں دیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنی پگڑی بھیجی جسے پہچان کر حضرت سعد نے جھنڈا اپنے بیٹے قیس کو دے دیا حضرت ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان اس وقت مقام عراق میں ہیں ہم لوگوں نے وہاں جا کر ان کو پکڑ لیا مسلمان ان کو تلواروں سے گھیرے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے آپ نے فرمایا اے ابو سفیان تیرا بھلا ہو میں تمہارے پاس دنیا و آخرت دونوں لے کر آیا ہوں تم مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دوست ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان شہرت پسند ہیں چنانچہ آپ نے ایک منادی کو مکہ بھیج دیا جو یہ اعلان کرے کہ جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے اور جس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اسے امن ہے اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اسے امن ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو ان کے ساتھ بھیج دیا یہ دونوں جا کر گھاٹی کے کنارے بیٹھ گئے تو وہاں سے بنو سلیم گزرے ابو سفیان نے کہا اے عباس یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ بنو سلیم ہیں انہوں نے کہا مجھے بنو سلیم سے کیا واسطہ پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کو لے کر گزرے تو انہوں نے پوچھا اے عباس یہ کون لوگ ہیں حضرت عباس نے کہا یہ حضرت علی بن ابی طالب مہاجرین کو لے کر جا رہے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ساتھ گزرے انہوں نے پوچھا اے عباس یہ کون ہیں حضرت عباس نے کہا یہ لوگ سرخ موت ہیں یعنی دشمن کا خون بہا دینے والے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انصار ہیں ابو سفیان نے کہا میں نے کسرا اور قیصر کی بادشاہ دیکھی ہے لیکن تمہارے بھتیجے جیسی بادشاہت نہیں دیکھی حضرت عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں یہ تو نبوت ہے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار اور اسلم اور غفار اور جوہینہ اور بنو سلیم کے بارہ ہزار کے لشکر کو لے کر چلے یہ لشکر گھوڑوں پر اس تیزی سے چلا کہ یہ لوگ مکہ کے قریب مرہ دہران پہنچ گئے اور قریش کو پتہ بھی نہ چلا قریش نے تو حکیم بن حزام اور ابو سفیان کو مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے بھیجا ہوا تھا کہ آپ سے ہماری سلامتی کا عہد و پیمان لے کر آئیں یا اعلان جنگ کر کے آئیں انہیں راستہ میں بدیل بن ورقہ ملے انہیں بھی ساتھ لے لیا ابھی یہ لوگ مکہ سے چل کر رات کو عراق پہنچے ہی تھے تو انہوں نے وہاں بہت سے خیمے اور لشکر دیکھا اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنی تو یہ تینوں ڈر گئے اور بہت گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ بنو کعب ہیں جو لڑنے کے لیے تیار ہو کر آئے ہیں بدیل نے کہا کہ ان کی تعداد تو بنو کعب سے زیادہ ہے وہ تو سارے مل کر بھی اتنے نہیں ہو سکتے تو کیا حوازن ہمارے علاقے میں گھاس کی تلاش میں آ گئے مگر اللہ کی قسم یہ بات بھی معلوم نہیں ہوتی اتنا مجمع تو حاجیوں کا ہوا کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لشکر سے آگے سوار بھیج رکھے تھے تو جاسوسوں کو گرفتار کر کے لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حریف قبیل خزا والے بھی اسی راستے پر رہتے تھے جو کسی کو جانے نہیں دیتے تھے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوئے تو انہیں ان سواروں نے رات کی تاریکی میں گرفتار کر لیا اور انہیں لے کر مسلمانوں میں آئے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارا اور سب لوگ ان کو چمٹ گئے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلے انہیں ڈر تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جاہلیت میں بڑے گہرے دوست تھے اس لیے ابو سفیان نے بلند آواز سے کہا کہ تم لوگ مجھے عباس کے سپرد کیوں نہیں کر دیتے حضرت عباس آواز سن کر آ گئے اور انہوں نے ان سے لوگوں کو ہٹایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ ابو سفیان کو ان کے حوالے کر دیں اور سارے لشکر میں ابو سفیان کے آنے کی خبر پھیل گئی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں ہی ابو سفیان کو سواری پر سارے لشکر کا گشت کرایا تمام لشکر والوں نے بھی ابو سفیان کو دیکھ لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کی گردن پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا کہ تم مر کر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ سکتے ہو ابو سفیان نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد مانگی اور کہا میں تو مارا گیا ابو سفیان پر لوگوں کے حملہ کرنے سے پہلے ان کو حضرت عباس نے اپنی پناہ میں لے لیا جب ابو سفیان نے دیکھا کہ لوگ اتنے زیادہ ہیں اور سب فرما بردار ہیں تو کہنے لگے میں نے آج رات جیسا کسی قوم کا مجمع نہیں دیکھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لوگوں کے ہاتھ سے چھڑا کر کہا کہ اگر تم مسلمان نہ ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی نہ دی تم کو قتل کر دیا جائے گا ابو سفیان ہر چند کلمہ شہادت پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان چل کر نہ دیتی تھی انہوں نے وہ رات حضرت عباس کے کے ساتھ گزاری ان دونوں ساتھی حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اہل مکہ کے حالات پوچھتے رہے جب فجر کی ادان ہوئی تو سب لوگ جمع ہو کر نماز کا انتظار کرنے لگے ابو سفیان نے گھبرا کر پوچھا اے عباس آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں حضرت عباس نے کہا یہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار کر رہے ہیں تو حضرت عباس ان کو لے کر باہر نکلے ابو سفیان نے مسلمانوں کو دیکھ کر کہا اے عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس بات کا حکم دیتے ہیں یہ اسی کو کرنے لگتے ہیں حضرت عباس نے کہا ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھانے پینے سے روک دیں تو بھی یہ ان کی فرما برداری کریں گے ابو سفیان نے کہا اے عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں بات کرو کہ کیا وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہیں ابو سفیان نے کہا میں نے اپنے معبود سے مدد مانگی اور آپ نے اپنے معبود سے مدد مانگی اللہ کی قسم اب تو یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ آپ مجھ پر غالب آ گئے ہیں اگر میرا معبود سچا اور آپ کا معبود جھوٹا ہوتا تو میں آپ پر غالب آتا اور اس کے بعد حضرت ابو سفیان نے کلم شہادت اشہد اللہ و ان محمد رسولہ پڑھ لیا حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی قوم کے پاس جاؤں اور جو مصیبت ان پر آ پڑی ہے اس سے انہیں ڈراؤں اور انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں ان کو کیا کہوں آپ مجھے ان کو امن دینے کے بارے میں ایسی واضح بات بتا دیں جس سے ان کو اطمینان ہو جائے آپ نے فرمایا ان سے کہہ دینا کہ جس نے شہادت اللہ اللہ الا وحدہ لا شریک لہ وان عبدہ ورسولہ پڑھ لیا اسے امن ہے اور جو ہتھیار ڈال کر کعبہ کے پاس بیٹھ گیا اسے بھی امن ہے اور جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے بھی امن ہے حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان ہمارے چچا زاد بھائی ہیں اور میرے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں آپ انہیں کچھ امتیازی اعزاز دے دیں آپ نے فرمایا اور جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے اور جو ہاتھ روک کر حکیم بن حزام کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے آپ نے یہ دو گھر اس لیے متعین فرمائے کہ ابو سفیان کا گھر مکہ کے اوپر والے حصے میں تھا اور حکیم بن حزام کا گھر مکہ کے نیچے والے حصے میں تھا ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تمام اعلانات کو اچھی طرح سمجھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کا دیا ہوا اپنا سفید کھچر عباس کو دے دیا وہ اس پر اپنے پیچھے حضرت ابو سفیان کو بٹھا کر چل پڑے جب حضرت عباس روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے چند آدمی بھیجے جا کر عباس کو میرے پاس واپس لے آؤ آپ کو حضرت ابو سفیان سے جس بات کا خطرہ تھا وہ بات ان جانے والوں کو بتائی قاسد نے حضرت عباس کو واپسی کا پیغام پہنچایا حضرت عباس نے واپسی کو اچھا نہ جانا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خطرہ ہے کہ مکہ کے تھوڑے سے کافر لوگوں کو دیکھ کر ابو سفیان لوٹ جائیں گے اور مسلمان ہو کر پھر کافر ہو جائیں گے قاسد نے کہا ان کو یہاں ہی روکے رکھو چنانچہ حضرت عباس نے ابو سفیان کو وہاں روک لیا حضرت ابو سفیان نے کہا اے بنو ہاشم کیا مجھ سے عہد شکنی کرنے لگے ہو حضرت عباس نے کہا ہم کسی سے اہش شکنی نہیں کرتے لیکن مجھے تم سے کچھ کام ہے ابو سفیان نے کہا کیا ہے میں تمہارا کام کروں گا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب خالد بن ولید اور زبیر بن عوام آئیں گے تب تمہیں اس کام کا پتہ چل جائے گا حضرت عباس مرد حران اور عراق سے پہلے تنگ گھاٹی کے کنارے ٹھہر گئے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کی بات کو ذہن میں رکھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد دیگر گھوڑے سواروں کے دستے بھیجنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے سواروں کے دو حصے کر دیے تھے حضرت زبیر کو آپ نے آگے بھیجا اور ان کے پیچھے اسلم اور غفار اور خدا کے گھوڑے سوار تھے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ابو سفیان نے کہا اے عباس کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت عباس نے کہا نہیں یہ تو خالد بن ولید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے آگے انصار کے ایک دستے کے ساتھ حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا حضرت سعید نے کہا آج کا دن خوریزی کا دن ہے آج کے دن حرم مکہ کی حرمت اٹھا لی جائے گی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے دستے میں یعنی مہاجرین و انصار کے دستے میں تشریف لائے جب ابو سفیان نے اتنے بڑے مجمع کو دیکھا جس کو پہچانتے نہیں تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنی قوم پر اس جماعت کو ترجیح دے دی آپ نے فرمایا یہ تمہارے یہ تمہارے اور تمہاری قوم کے برتاؤ کا نتیجہ ہے جب تم نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے میری تصدیق کی اور جب تم نے مجھے مکہ سے نکال دیا اس وقت انہوں نے میری مدد کی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اقرا بن حابس اور عباس بن مرداس اور عیینہ بن حسن بن بدر فضاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جب حضرت ابو سفیان نے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھا تو پوچھا اے عباس یہ کون لوگ ہیں انہوں نے کہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دستہ ہے یہ مہاجرین اور انصار ہیں ان کے ساتھ سرخ موت ہے حضرت ابو سفیان نے کہا اب چلو اے عباس میں نے تو آج کی دن جیسا بڑا لشکر اور اتنی بڑی جماعت کبھی نہیں دیکھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر حجون مقام پر آ کر ٹھہر گئے حضرت خاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ کے نچلے حصے کی طرف سے داخل ہوئے ان سے بنو بکر کے کچھ آوارہ گرد لوگوں نے مقابلہ کیا حضرت خالد نے ان سے لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی ان میں سے کچھ ہزورہ مقام پر مارے گئے اور کچھ اپنے گھروں میں گھس گئے اور جو گھوڑے سوار تھے وہ خندمہ پہاڑ پر چڑھ گئے اور مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں مکہ میں داخل ہوئے اور ایک منادی نے اعلان کیا کہ جس نے اپنا ہاتھ روک کر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے اور حضرت ابو سفیان نے مکہ میں بلند آواز سے دعوت دی اے لوگو اسلام لے آؤ سلامتی پالو گے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت عباس کے ذریعے حفاظت فرمائی یہ سن کر حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عطبہ نے ان کی داڑھی کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا اور زور سے کہا اے آل غارب اس بیوقوف بڈھے کو قتل کر دو حضرت ابو سفیان نے فرمایا میری داڑھی چھوڑ دے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تو اسلام نہ لائی تیری گردن اڑا دی جائے گی تیرا ناس ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لے کر آئے ہیں اپنی مسحری میں چلی جا اور چھپ ہو جا حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے اور اہل مکہ پر غالب آ گئے تو میں اپنے گھر میں گھس گیا اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور میں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن سہیل کو بھیجا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے امن لے آؤ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا چنانچہ عبداللہ بن سہیل نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ میرے باپ کو امن دے دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں وہ اللہ تعالیٰ کے امن میں ہیں وہ باہر نکل آئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ سے کہا تم میں سے جو بھی سہیل سے ملے وہ ان کو گھور کر بھی نہ دیکھے تاکہ وہ بے خوف و خطر باہر آ جا سکیں میری عمر کی قسم اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی ممانعت نہیں آئی تھی سہیل تو بڑی عقل و شرافت والا ہے اور سہیل جیسا آدمی بھی کبھی اسلام سے ناواقف رہ سکتا ہے اور اب تو وہ دیکھ چکا ہے کہ جس راستے پر وہ محنت کر رہا تھا اس سے کچھ نفع نہ ملا حضرت عبداللہ نے جا کر اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتا دی سہیل نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بچپن میں بھی نیک تھے وہ اب بڑے ہو کر بھی نیک ہیں چنانچہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جایا کرتے تھے حالت شرک میں ہی وہ غزوہ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے یہاں تک کہ وہ جغرانہ میں مسلمان ہو گئے اور اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں سے سو اونٹ دیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر صفوان بن عمیہ اور ابو سفیان بن حرب اور حارد بن حشام کو بلایا حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر قابو دیا ہے انہوں نے آج تک جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ہے وہ سب میں ان کو یاد دلاؤں گا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیٰ و علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا تھا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ الراحمین کچھ الزام نہیں تم پر آج بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان حضرت عمر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یوں اعلان معافی سن کر شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا اگر بے سوچے سمجھے میری زبان سے کوئی بات نکل جاتی تو کتنا برا ہوتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما رہے ہیں حضرت ابن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرما لیا تو آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے پھر آپ نے باہر آ کر دروازے کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کفار سے فرمایا تم کیا کہتے ہو سہیل بن عمر نے کہا ہم آپ کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھتے ہیں آپ کرم فرما بھائی ہیں اور کرم فرما بھائی کے بیٹے ہیں اور اب آپ ہم پر قابو پا چکے ہیں اور یہ بات مشہور ہے کہ کریم آدمی قابو پا کر معاف کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم کچھ الزام نہیں تم پر آج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمبی حدیث بیان فرماتے ہیں جس میں یہ ہے کہ پھر آپ کعبہ میں داخل ہوئے اور اس کے دروازے کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر آپ نے فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو اور کیا گمان رکھتے ہو انہوں نے کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بھتیجے اور چجازاد بھائی ہیں اور بڑے بہادر اور مہربان رحم کرنے والے ہیں اور انہوں نے یہ بات تین مرتبہ کہی آپ نے فرمایا میں بھی تم کو وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم ارحم الراحمین کچھ الزام نہیں تم پر آج بخش اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں سے مہربان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی بات سن کر وہ کفار مکہ مسجد سے نکلے اور وہ اتنے خوش تھے جیسے ان کو قبروں سے نکالا گیا ہو اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے امام بحقی فرماتے ہیں کہ اس قصے میں امام شافعی نے حضرت امام یوسف سے یہ نقل کیا ہے کہ جب کفار مسجد میں جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بھلا کریں گے آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو حضرت اکرامہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضرت اکرامہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم بن تحاد بن حشام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئیں پھر حضرت ام حکیم نے کہا یا رسول اللہ اکرما آپ سے ڈر کر یمن بھاگ گئے ہیں انہیں ڈر تھا کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے آپ ان کو امن دے دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں امن ہے اپنے ساتھ اپنا رومی غلام لے کر وہ اکرما کی تلاش میں نکلی اس غلام نے حضرت ام حکیم کو پھسلانا چاہا وہ اسے امید دلاتی رہیں یہاں تک کہ قبیل عق میں پہنچ گئیں تو انہوں نے اس قبیلہ والوں سے اس غلام کے خلاف مدد طلب کی انہوں نے اس غلام کو رسیوں میں جکڑ دیا حضرت ام حکیم اکرما کے پاس جب پہنچی تو وہ تہامہ کے ایک ساحل پر پہنچ کر کشتی پر سوار ہو چکے تھے اور کشتی بان ان سے کہہ رہا تھا کہ میں اخلاص پڑھ لو اکرما نے پوچھا میں کیا کہوں اس نے کہا لا الہ الا اللہ کہو اکرما نے کہا میں تو صرف اسی کلمے سے ہی بھاگ رہا ہوں اتنے میں حضرت ام حکیم وہاں پہنچ گئیں اور کپڑے ہلا کر ان کی طرف اشارہ کرنے لگیں یا ان پر اصرار کرنے لگیں اور وہ ان سے کہہ رہی تھی اے میرے چچا زاد بھائی میں تمہارے پاس ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ نیکی کرنے والے اور سب سے زیادہ بہترین انسان ہیں اپنے آپ کو ہلاک مت کرو چنانچہ کرما یہ سن کر رک گئے اور وہ ان کے پاس پہنچ گئیں اور ان سے کہا میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل لے چکی ہوں انہوں نے کہا واقعی تم لے چکی ہو انہوں نے کہا ہاں میں نے ان سے بات کی تھی انہوں نے تمہیں امن دے دیا ہے چنانچہ وہ ان کے ساتھ چل پڑے حضرت ام حکیم نے اکرما کو اپنے روم غلام کی ساری بات بتائی انہوں نے غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر دیا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور جب یہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اکرما بن ابی جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہے ہیں آئندہ اس کے باپ کو برا بھلا نہ کہنا کیونکہ مرے ہوئے کو برا کہنے سے اس کے زندہ رشتہ داروں کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس مردہ تک پہنچتا نہیں راستہ میں اکرما نے اپنی بیوی سے صحبت کرنی چاہی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں اکرما نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ جس کام نے تم کو میری بات ماننے سے روکا ہے وہ بہت بڑا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکرما کو دیکھتے ہی لپکے اور جلدی کی وجہ سے آپ کے جسم اطہر پر چادر تک نہ تھی کیونکہ آپ ان کے آنے سے بہت خوش تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے اور ان کے ساتھ ان کی بیوی نقاب پہنے ہوئی تھیں انہوں نے کہا محمد میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے آپ نے فرمایا یہ سچ کہتی ہے تمہیں امن ہے اکرما نے کہا محمد آپ کی چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور فلاں فلاں کام کرو آپ نے اسلام کے چند اعمال گنائے وکرما نے کہا اللہ کی قسم آپ نے حق بات کی اور اچھی اور عمدہ بات کی دعوت دی ہے اللہ کی قسم آپ تو اس دعوت کے کام کو شروع کرنے سے پہلے ہی ہم میں سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ نیکوکار تھے پھر حضرت اکرما نے کلمہ شہادت پڑھا اللہ اللہ الہ الا وحدہ لا شریک اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آپ ان کی اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے پڑھنے کے لیے کوئی بہترین چیز بتائیں آپ نے فرمایا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھا کرو حضرت کرمہ نے کہا کچھ اور بتا دیں آپ نے فرمایا کہ یہ کہو میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں میں مسلمان اور مجاہد اور مہاجر ہوں حضرت اکرمہ نے یہ کہہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا تم مجھ سے آج جو بھی ایسی چیز مانگو گے جو میں دے سکتا ہوں وہ میں تمہیں ضرور دے دوں گا حضرت کرما نے کہا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نے آپ کی جتنی دشمنی کی ہے یا آپ کے خلاف جتنے سفر کیے ہیں اور آپ کے خلاف جتنی جنگیں کی ہیں یا آپ کو آپ کے سامنے یا آپ کے پش جتنی نازیبہ باتیں کہی ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کر دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی اے اللہ انہوں نے مجھ سے جتنی دشمنی کی ہے اور آپ کے نور کو بجھانے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے اور انہوں نے میرے سامنے یا میرے پسے جتنی میری آبرو ریزی کی ہے وہ سب معاف فرما دے حضرت اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ اب میں خوش ہو گیا ہوں اللہ کی قسم یا رسول اللہ اب تک میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال چکا ہوں اب آئندہ اللہ کے راستے میں اس سے دوگنا انشاءاللہ خرچ کروں گا اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا چنانچہ حضرت اکرما پورے زور شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی پہلے ہی نکاح کی بنیاد پر حضرت ام حکیم کو ان کے نکاح میں باقی رکھا واقعی نے اپنی صنعت سے یہ نقل کیا ہے وزو حنین کے دن جب شروع میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تو سہیل بن عمر نے کہا محمد اور ان کے صحابہ کو قبیل ثقیف اور قبیل حوازن کا پہلے سے اندازہ نہ تھا تو ان کو حضرت اکرمہ نے کہا یہ بات نہیں ہے بلکہ فتح اور شکست تو اللہ کے ہاتھ میں ہے محمد کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو کل کو ان کے حق میں اچھا نتیجہ نکل آئے گا سہیل نے کہا ارے کچھ دن پہلے تک تو تم ان کے بڑے مخالف تھے اب ان کے بڑے حامی ہو گئے ہو حضرت اکرمہ نے کہا اے ابو زید اللہ کی قسم ہم لوگ بالکل غلط راستے پر محنت کرتے رہے ہماری عقل بھی کوئی عقل تھی کہ ہم ایسے پتھروں کی عبادت کرتے رہے جو نہ نفع دے سکتے تھے نہ نقصان حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضرت اکرمہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے آنے کی اسی خوشی کی وجہ سے آپ کھڑے ہو کر فوراً ان کی طرف لپکے اور حضرت عروہ بن زبیر کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے کہا اے محمد میری اس بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا ہے آپ نے فرمایا ہاں تمہیں امن ہے میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور آپ لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے ہیں حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ کہہ تو رہا تھا لیکن شرم کے مارے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا تھا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ میں نے آپ کی آج تک جتنی دشمنی کی ہے اور شرک کو غالب کرنے کی کوشش اور محنت کرنے میں میں نے جتنے سفر کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس اکرما نے آج تک جتنی میری دشمنی کی ہے اور آپ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنے سفر کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ جو کچھ جانتے ہیں اس میں سے بہترین بات مجھے بتائیں تاکہ میں بھی اسے جان لوں اور اس پر عمل کروں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ الہ الا وحدہ لا شریک وان محمد عبدہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو پھر حضرت اکرمہ نے کہا اللہ کی قسم یا رسول اللہ میں اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنا مال خرچ چکا ہوں اب اس سے دوگنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا اور اب تک اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جتنی جنگ کر چکا ہوں اب اللہ کے راستے میں اس سے دوگنی جنگ کروں گا چنانچہ حضرت اکرما پورے زور و شور سے جہاد میں شریک ہوتے رہے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں غزوہ اجنادین میں شہید ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع والے سال ان کو حوازن سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت حضرت اکرمہ تبالہ یمن میں تھے حضرت بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت منظر بن جہم فرماتے ہیں کہ حضرت حویتب بن العزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں اور خود عوف کے باغ میں جا پہنچا ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالیٰ آ گئے میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا انہوں نے مجھے پکارا اے ابو محمد میں نے کہا لبیک حاضر ہوں انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں انہوں نے کہا ڈرو مت تم اب اللہ تعالیٰ کی امان میں ہو یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں اول تو راستے ہی میں قتل کر دیا جاؤں گا اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہے حضرت ابو ذر نے کہا اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستے میں بلند آواز سے کہتے گئے کہ قویتب کو امان مل چکی انہیں کوئی نہ چھیڑے پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے حضرت قویتب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو محمد کب تک اور کہاں تک تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے خیر کے بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں تو مدور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں چنانچہ میں ان کے ساتھ چل کر بطحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے میں آپ کے سراہنی کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت در سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ کہو السلام علیکم ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کو انہی الفاظ سے سلام کیا آپ نے فرمایا وعلیکم السلام اے خویطب میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں ہدایت دی حضرت خویطب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے آپ نے مجھ سے کچھ قرض مانگا میں نے آپ کو چالیس ہزار درم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ اور طائب میں شریک رہا آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے سو اونٹ دیے حضرت جعفر بن محمود بن محمد سلمہ اشحلی سے لمبی حدیث مروی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ پھر حضرت کویتب نے کہا قریش کے ان بڑے لوگوں میں سے جو فتح مکہ تک اپنی قوم کے دین پر باقی رہ گئے تھے کوئی بھی مجھ سے زیادہ اس فتح کو ناپسند سمجھنے والا نہیں تھا لیکن ہوتا تو وہی ہے جو مقدر میں ہو میں مشرکوں کے ساتھ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا میں نے اس جنگ میں بہت سے عبرت والے مندر دیکھے چنانچہ میں نے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان اتر رہے ہیں اور کافروں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کو قید کر رہے ہیں تو میں نے کہا اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس کا کسی سے تذکرہ نہیں کیا چنانچہ شکست کھا کر ہم مکہ واپس آ گئے پھر بعد میں قریش ایک ایک کر کے مسلمان ہوتے رہے صلح حدیبیہ کے موقع پر میں بھی موجود تھا اور صلح کرانے میں میں بھی بھاگ دوڑ کرتا رہا یہاں تک کہ صلح نامہ مکمل ہو گیا اور ان تمام باتوں سے اسلام کو ترقی ہوتی رہی کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اسی چیز کو وجود دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں اس صلح نامہ کا آخری گواہ میں تھا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زبانی جمع خرچ سے واپس بھیج کر اگرچہ اس وقت خوش ہو رہے ہیں لیکن ان کو آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برے حالات ہی دیکھنے پڑیں گے اگلے سال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے اور سارے قریش مکہ سے باہر چلے گئے تو میں اور سہیل بن عمر اور کچھ لوگ اس لیے مکہ ٹھہر گئے تاکہ وقت کے ختم ہونے پر ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے واپس جانے کو کہیں چنانچہ جب تین دن گزر گئے تو میں نے اور سہیل بن عمر نے جا کر کہا کہ شرط کے مطابق آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے آپ ہمارے شہر سے چلے جائیں آپ نے فرمایا اے بلال یہ اعلان کر دو کہ جتنے مسلمان ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ سورت ڈوبنے سے پہلے ہی مکہ سے نکل جائیں حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت عبداللہ بن اکرمہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ حضرت امہانی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان دونوں نے ان سے پناہ مانگی اور یوں کہا ہم تمہاری پناہ میں آنا چاہتے ہیں حضرت امہانی نے ان دونوں کو پناہ دے دی پھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے ان کی نظر ان دونوں پر پڑی وہ اپنی تلوار نکال کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جھپٹ پڑے تو حضرت امہانی ان دونوں کو بچانے کے لیے حضرت علی سے لپٹ گئیں اور کہنے لگیں تمام لوگوں میں سے تم ہی میرے ساتھ ایسا کرنے لگے ہو اگر تم نے مارنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو حضرت علی رک گئے اور ان کو یہ کہہ کر چلے گئے کہ تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہو حضرت امہانی فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں جائے بھائی حضرت علی نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے کہ میرا بچنا مشکل ہو گیا تھا میں نے اپنے دو مشرک دیوروں کو پناہ دی تھی وہ تو قتل کرنے کے لیے ان پر جھپٹ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی جسے تم نے امن دیا اسے ہم نے بھی امن دیا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ان دونوں کو ساری بات بتائی وہ دونوں اپنے گھروں کو چلے گئے لوگوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حارث بن حشام اور عبداللہ بن ابی ربیعہ زعفران والی چادریں پہنے ہوئے اپنی مجلس میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ ہم ان کو امن دے چکے ہیں حضرت حارث بن حشام فرماتے ہیں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مشرقین کی ہر لڑائی میں دیکھا ہے اب میں ان کی خدمت میں جاؤں گا تو ان کی نگاہ مجھ پر پڑے گی تو اس سے مجھے بہت شرم آئے گی لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آپ بہت نیک اور بہت رحم دل ہیں اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے چل پڑا جب میں آپ کے پاس پہنچا تو آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے تھے مجھے دیکھ کر آپ بہت خندہ پیشانی سے پیش آئے اور رک گئے میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور کلم شہادت پڑھ لیا آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی تمہارے جیسے آدمی کو اسلام سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے حضرت حارث نے کہا میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اسلام جیسے دین سے ناواقف نہیں رہنا چاہیے حضرت ادرت بن حارث عبدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا قصہ حضرت محمد بن شرحبیل عبدری کہتے ہیں کہ حضرت مزیر بن رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں بڑے عالم تھے اور کہا کرتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا اور ہم اس دین پر نہیں مرے جس پر ہمارے آبا و اجداد مرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے ساتھ ہر راستے پر کوشش کرتا رہا یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور آپ ہنین تشریف لے گئے ہم بھی آپ کے ساتھ گئے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست ہوئی تو ہم آپ کے خلاف آپ کے دشمنوں کی مدد کریں گے لیکن یہ ہمارے لیے ممکن نہ ہو سکا جب آپ پہنچے تو میں اپنے اسی ارادے پر تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی آپ بڑے خوش تھے آپ نے فرمایا نذیر میں نے کہا جی حاضر ہوں آپ نے فرمایا تم نے حنین کے دن جو کچھ کرنے کا سوچا تھا یہ اس سے بہتر ہے میں لپک کر آپ کے ذرا اور قریب ہوا آپ نے فرمایا اب تمہارے لیے اس بات کا وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے دین کے بارے میں غور کرو میں نے کہا میں اس بارے میں پہلے سے سوچ رہا ہوں آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ثابت قدمی میں ترقی نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے دین پر پختگی میں اور حق کی مدد کرنے میں میرا دل پتھر کی طرح مضبوط ہو گیا پھر میں اپنے گھر واپس آیا تو وہاں اچانک میرے پاس بنو دعل کا ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے ابو الحارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سو اونٹ دینے کا حکم دیا ہے مجھے ان میں سے کچھ اونٹ دے دو کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ قرضہ ہے پہلے تو میرا ارادہ ہوا کہ یہ اونٹ نہ لوں اور میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف میری تعریف قلب کے لیے دے رہے ہیں میں اسلام کے لیے رشوت نہیں لینا چاہتا ہوں پھر میں نے سوچا کہ نہ تو ان اونٹوں کی میرے دل میں طلب تھی اور نہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دے رہے ہیں اس لیے میں نے وہ اونٹ لے لیے اور ان میں سے دو کو دس اونٹ دے دیے صحابہ کرام کا افراد کو انفرادی طور پر دعوت دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انفرادی دعوت دینا ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور انہوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا تو وہ اللہ عز و جل کی طرف دعوت دینے لگ گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی قوم کو بڑی الفت اور محبت تھی وہ نرم مزاج تھے اور قریش کے نصب نامے کو اور ان کے اچھے برے حالات کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے بڑے باخلاق اور بھلے اور نیک تاجر تھے ان کی قوم کے لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے آپ کی وسیع معلومات اور کاروباری تجربے اور حسن سلوک جیسے بہت سے امور کی وجہ سے وہ لوگ آپ سے الفت رکھتے تھے جو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے اور آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے اور آپ کو ان پر اعتماد تھا انہیں آپ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف دعوت دینے لگے چنانچہ میری معلومات کے مطابق حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم انہی کے ہاتھوں مسلمان ہوئے حضرت ابو بکر کے ساتھ یہ سب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اسلام کے حقوق بتائے وہ سب ایمان لے آئے اسلام میں سبقت کرنے والے ان آٹھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا اس پر ایمان لائے